آؤ آج کی رات میں جب رات کا آخری پہر گزر چکا ہے اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے مجھے جیسے چڑھتے سورج کا یقین ہے ویسے یقین ہے اس لیے کہ ہم سب اللہ کے لیے بیٹھے ہیں اجلاس منعقد کرنے والوں نے اللہ کے لیے جلسہ رکھا آپ لوگوں کا آنا بھی اللہ کے لیے ہے جس مجلس میں اللہ کے لیے بیٹھے ہوں لوگ اس مجلس میں کوئی محروم نہیں چھوڑا جاتا چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں دیکھو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے آج کی رات میری اور آپ کی مبارک رات ہے میں بھی آج فرشتوں کے گھیرے میں بیٹھا ہوں آپ بھی فرشتوں کے گھیرے میں بیٹھے ہیں ہمیں اولیاء اور علماء کی صحبت حاصل ہے ہمیں آج مجاہدین اور غازیوں کی صحبت حاصل ہے ہمیں آج شہیدوں کے وارث کی صحبت حاصل ہے اور رات کا آخری پہر شروع ہو چکا حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر شروع ہو جاتا ہے رب تارا آسمان اول پہ آ کے پکارتے ہیں ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے مسئلے حل کرانے والا میں اس کے مسئلے حل کر دوں روایات میں آتا ہے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا ابن قدامہ اس روایت کو لکھتے ہیں اور اور اپنی سرد کے ساتھ لکھتے ہیں حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے ربنا ظلمنا انفسنا الخاسرین اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے اگر تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جاؤں گا آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے زمین پر جمع ہو گئے ایک چیل آ گئی اس نے ان آنسوؤں کو آ کے پینا شروع کر دیا اور کہنے لگی آدم یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے آدم نے کہا تو مجھے شرم دلا رہی ہے کہا نہیں شرم نہیں دلا رہی سچ بتاؤ یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے کہا کہا یہ میرے ندامت کے آنسو ہیں چیل کہنے لگی مجھے زمین پہ رہتے ہوئے دو ہزار سال ہو گئے رب کعبہ کی رب رب کی قسم میں نے ایسا میٹھا پانی اس سے پہلے کبھی نہیں پیا یاد رکھنا آدم جو گناہ گار گناہ کر لیتا ہے پھر رب کے سامنے روتا ہے اس کی آنکھوں کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ زمین کے کسی چشمے کا پانی میٹھا نہیں مسلمانوں سچ بتاؤ کتنی نمازیں چھوڑ دی سچ بتاؤ ابھی تک کلمے کا مفہوم نہیں آیا ابھی تک قبروں پہ جا کے سر ٹیکتے ہو ابھی تک نجومیوں کو ہاتھ دلاتے ہو جب تم کسی نجومی کے سامنے ہاتھ لے کے بیٹھے ہوتے ہو میرے نبی تڑپتے ہیں میرے نبی کو دکھ ہوتا ہے کہ ہائے کہاں چلا گیا مولویوں میں یہ وبا آ گئی جا کے پیشن گوئیاں کروانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مولویوں کے سامنے قرآن ہے سنت ہے ان بزرگوں سے آ کے پوچھو اس قرآن میں ہر آدمی کا ذکر ہے نجومیوں کے سامنے ہاتھ لے کے جانے والوں ان نجومیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذلت کے سوائے آر کے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا ان کو کچھ پتا نہیں ہے ان کو تو اپنے پیٹ کے اندر موجود کا رنگ پتا نہیں ہے انہیں تو اپنی رگوں میں چلنے والے خون کا پتہ نہیں ہے انہیں تو اپنی موت آنے اور جانے کا پتہ نہیں ہے لیکن تم قبروں پہ جا کے سر ٹیکتے ہو تم نے داڑیاں منڈا منڈا کے نبی کی سنت کو تباہ کر دیا نبی کے چہرے کو تباہ کر دیا کافروں کو کہنے کا موقع ملا اگر تمہیں محمد سے محبت ہوتی تمہاری شکل انگریز جیسی کیوں ہوتی کافروں کو کہنے کا موقع ملا کہ تم نے تو نبی سے نبی کا نشان ہی چہرے سے مٹا دیا تم نے اسے نالی میں جا کے بہا دیا مسلمانوں سچ بتاؤ زنا کے پیچھے پھرتے ہو طرح طرح کی عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو چلتی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہو کیا ملتا ہے نبی کا دل دکھتا ہے اپنی آنکھوں کو کالا کرتے ہو چھوڑ دو مولوی کیا کر رہا ہے مجاہد کیا کر رہا ہے سچ بتاؤ تم نے دین کی خاطر کیا قربانی دی ہے نبی نے وطن چھوڑا نبی نے عزت چھوڑی نبی نے گالیاں کھائی نبی نے پتھر کھائے صحابہ نے سب کچھ قربان کیا نبی کا اوپر کا اور زخمی ہوا نیچے کا اور زخمی ہوا نبی کے رخسار زخمی ہوئے نبی کا سر مبارک زخمی ہوا نبی کے گھٹنے زخمی ہوئے بتاؤ تمہارے جسم پر جہاد کے کتنے زخم ہیں کیا ایک زخم کھانے کی بھی تم نہیں کیے صحابہ نے چار چار بیٹے شہید کرائے بتاؤ تم تو اپنے بیٹے کو دین پڑھانے پہ تیار نہیں جہاد میں کیا بھیجو گے تمہارے بچے سینماؤں میں جا کر مسلمان بچیوں کو چھیڑتے ہیں جا کے اور اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور زمین کو گناہوں سے بھرنے والوں اللہ کی طرف رجوع کر لو آج کی یہ محفل توبہ کی محفل ہے آؤ میرا رب بلا رہا ہے آؤ میرے رب کی رحمت میرے رب کی آغوش رحمت کے اندر آ جاؤ گناہ گارو میٹھا رستہ ہے فضیل بن ایاز ڈاکو تھا رب کی طرف متوجہ ہوا ولی بن گیا عابد الحرمین بن گیا کعبہ کا طواف کرنے والا بن گیا مالک بن دینار زانی شرابی تھا رب کی طرف متوجہ ہوا سجدے میں گرا ربا مجھے جہنم میں جلا جلا کے کے تجھے کیا کیا ملے ملے گا گا میرے گوشت کو ربا ربا میں میں آ آ گیا گیا ہوں ہوں شیطان مجھے لے گیا تھا ربا میں آ گیا ہوں اللہ پاک نے لے لیا اللہ پاک نے لے لیا مالک بن دینار بلی بن گیا زبان سے کلمہ نکلتا تھا کافر مسلمان ہوتے تھے چہرہ دیکھ کر مشرق کوئی ایمان نصیب ہوتا تھا جو رب جو انہیں معاف کر سکتا ہے وہ وہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا وہ آج بھی وہی ہے وہ آج بھی وہی ہے میں بدل گیا تم بدل گئے رب وہی ہے آؤ توبہ کر لو بے نمازی توبہ کر لے نماز نہیں چھوڑے گا نماز چھوڑنے والا مشرق ہو جاتا ہے اور مشرق کی کوئی بخشش نہیں ہوتی قبروں پہ نہیں جاؤ گے جاؤ گے تو فاتحہ پڑھنے جاؤ گے رب کے سامنے کسی کو ماتھا نہیں ٹیکو گے ہمارا حاجت روا وہی ہے ہمارا مشکل کشا وہی ہے ہمارا سب کچھ وہی ہے صحابہ سے محبت رکھو گے جہاد کو فرض مانو گے قربانی دینے کے لیے تیار رہو گے گے مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجو گے اپنی اپنی آمدن کا ایک حصہ مدارس کے لیے جہاد کے لیے مختص کرو گے آؤ رب کا دربار کھلا ہے جو آج سر جھکا کے توبہ کر لے گا کیا پتا رب اسے آج ولی بنا کے اٹھا دے گا